ایک حدیث میں آتا ہے کہ کل المسلم المسلم حرام دم ہو وہ مال ہو مسلم کا لفظ یہ بس سمجھے کہ مسلم یا انسان کے معنی میں یہاں مسلم کا لفظ قطر انسان کے معنی میں گریٹر سینس میں وہ انسان کے معنی میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان پر دوسرے انسان کی تین چیزیں حرام ہیں ہر انسان پر دوسرے انسان کی تین چیزیں حرام ہیں دم ہو وہ مال ہو وہ عرض ہو یعنی خون اس کا مال اس کی آبرو یعنی جن انسانوں کے درمیان آپ ہیں تو وہاں آپ کو اس طرح رہنا ہے کہ ان کو آپ مار نہیں سکتے مارنا حرام ہے آپ کے لیے یعنی فزیکل ہار پہنچا ان کو یہ حرام ہے آپ کے لیے فزیکل ہارم کی کی شک ہے قتل کرنا تو کسی بھی قسم کا فزیکل ہار پہنچانا یہ حرام ہے دوسرے انسان کو مال دوسرے انسان کا مال آپ صرف تجارتی طور پر لے سکتے ہیں یا وہ خوش اپنی خوشی سے کچھ دے دے آپ کو ورنہ آپ سے چھینے ایکسپائٹ کرنے کسی بھی ایسے طریقے سے حاصل کریں جو شریعت میں قانون میں جائز نہیں ہے وہ حرام ہے یعنی آزادانہ طور پر اور رضامندی کے ساتھ جو لین دین ہوتا ہے بس وہ جائز ہے باقی سب حرام ہے اور عرض یعنی آبرو یہ بھی حرام ہے کہ آپ کسی کے آبرو پر حملہ کریں یعنی کسی کے آج کل زبان میں کہتے ہیں کریکٹر اسیسنیشن آج کل زبان میں کریکٹر اسیسنیشن یہ حرام ہے حرام ہے حرام ہے یعنی کردار کشی آپ کسی دوسرے کے اوپر کرٹیسائز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس دلیل ہے اگر آپ کے پاس دلیل ہے ویلڈ آرگومنٹ ہے تو آپ کسی کے اوپر کر سکتے ہیں لیکن اس کی نیت پہ حملہ کرنا اس کو برا بتانا اس کو منافق فاسق یہ کہنا اس کی جو کہتے ہیں تعیب آئب جنی کرنا یہی کو کہتے ہیں کردار کشی یا کریکٹر اسیسنیشن یہ سب حرام ہے یہ سب حرام ہے تو ہر انسان پر دوسرے انسان کی تین چیزیں حرام ہیں اس کو فزیکل ہارم پہنچانا اس کے مال کو ناجائز طور پر لینا یا اس کی آبرو پر حملہ کرنا اس کی عزت و آبرو پر حملہ کرنا یہ سب حرام ہے